اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے